سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی ایک حدیث بیان کی ہے حدیث نمبر پانچ سو اکاون مسند احمد